زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ان میں اور ایک انصاری صحابی میں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے مدینہ کی پتھریلی زمین کی نالی کے باب میں جھگڑا ہوا وہ اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے دونوں حضرات اس نالے سے اپنے باغ سیراب کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تم پہلے سیراب کر لو پھر اپنے پڑوسی کو بھی سیراب کرنے دو اس پر انصاری کو غصہ آ گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وجہ سے کہ یہ آپ کی پھپھی کے لڑکے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا اے زبیر تم سیراب کرو اور پانی کو اپنے باغ میں اتنی دیر تک آنے دو کہ دیوار تک چڑھ جائے اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق عطا فرمایا اس سے پہلے آپ نے ایسا فیصلہ کیا تھا جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور انصاری صحابی دونوں کی رعایت تھی لیکن جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو قانون کے مطابق پورا حق عطا فرمایا عروا نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا قسم اللہ کی میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی تھی پس ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو آٹھ